پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساج ہی ٹھہرائے تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے